ہند آج سے نہیں بلکہ مکمل سو سال سے تقریباً اس کی عمر ننانوے سال ہے انیس انیس سو میں بنی تھی اور یہ اب دو ہزار اٹھارہ شروع ہو گیا جمعیت علماء ہند کی ابتدائی ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی کے مقابلے کے اندر پیار و محبت قوت و ہمدردی کو قائم کرنا ہے جمعیت علماء ہند کی گھٹی کے اندر یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ پیار و محبت ہی ہمارے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ برادری کیا ہے کون اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے کون دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے جمعیت علماء ہند کے نظریے کے اندر یہ بات پیوست ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ کالا ہو گورا ہو مرد ہو عورت ہو دولت مند ہو فقیر ہو شہر میں رہتا ہو گاؤں یا دیہات یا جنگل میں رہتا ہو دنیا اس کو اونچی کاسٹ کا سمجھتی ہو یا نیچی کاسٹ کا سمجھتی ہو ہمارا ایمان ہے ہمارا نظریہ ہے ہمارا وچار ہے کہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ اونچ نیچ کا ماحول کسی مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے دنیا میں آ کر لوگوں نے اسے مذہبی شکل دے دی جمعیت علماء ہند کے بنانے والے اور ماننے والے اس کو مذہبی شکل نہیں سمجھتے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اپنے اسی عقیدے کے اوپر آج سے نہیں ہم ایک سو سال سے قائم ہیں اگر اس سلسلے کے اندر قربانیوں بھری تاریخ ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند ہی کی تاریخ ہے کسی اور پارٹی کے پاس تاریخ نہیں ہے ہم اپنی اسی تاریخ کی وجہ سے زندہ ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے میں کہتا ہوں قیامت تک زندہ رہیں گے اور یہ کام کرتے ہی رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جو اگر اپنے آپ کو وہ ہندو کہتی ہے تو اس برادری کے اندر مسلمان بھی ہیں برہمن ہندو بھی ہے برہمن مسلمان بھی ہے ٹھاکر ہندو بھی ہے ٹھاکر مسلمان بھی ہے راجپوت ہندو بھی ہے راجپوت مسلمان بھی ہے پٹیل ہندو بھی ہے پٹیل مسلمان بھی ہے آپ ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائیے کسی برادری کو دیکھ لیجیے اس کے اندر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کرسچن بھی ہوں یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اس ملک کے اندر ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے ایک ہی ریتی رواج پر چلتے تھے یہ الگ بات ہے کہ کسی باپ کی پانچ اولاد ہے ایک بیٹے کو اسلام مذہب اچھا لگا اس نے اسلام کو قبول کر لیا دوسرے بھائی کو کرسچن مذہب اچھا لگا وہ کرسچن بن گیا تیسرے بھائی کو سکھ مذہب اچھا لگا وہ سکھ بن گیا ایک بھائی اپنے آبا و اجداد ہی کے مذہب پر رہنا پسند کرتا تھا وہ ہندو رہا مورتی کی پوجا کرتا رہا لیکن ہمارا اپنی زندگی اور رہن سہن پر ہمارے مذہبی جذبات کا کوئی دخل نہیں تھا نہ کوئی لڑائی تھی نہ کوئی جنگ و جدال تھا نہ قتل و غارت گری تھی نہ لوٹ مار تھا اور نہ ہی ایک دوسرے سے خوف تھا آج بھی بے شمار دیہات ایسے ہیں ایک ہی برادری رہتی ہے آدھے ہندو ہیں آدھی مسلمان ہیں ہندو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان کہتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہر ایک یہ جانتا ہے کہ کون سا باپ تھا جس کی دو اولاد تھی ایک اولاد مسلمان ہو گئی اس کی اولاد یہ ہیں ایک اپنے باپ کے دھرم پر رہی اس کی اولاد ہمیں مذہب کا یہ اختلاف آج بھی ان کے اندر آپس میں جنگ و جدال کا سبب نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ اور سکھ میں شریک رہتے ہیں یہ ہندوستان کی تاریخ ہے آج سے نہیں تقریباً تیرہ سو سال سے ہندوستان کی یہی تاریخ ہے مذہب کی بنیاد اسلام مذہب کی بنیاد چودہ سو کچھ سال کی ہے سو سال گزرنے نہیں پائے تھے کہ کچھ عرب ہندوستان میں آئے ہمارے آبا و اجداد نے ان کی زندگی کو دیکھا ان کی عبادت کو دیکھا ان کے اچھے برتاؤ کو دیکھا ان کی پیار و محبت کو دیکھا امانت و دیانت کو دیکھا ان کو وہ مذہب پسند آیا لوگوں نے مذہب کو قبول کر لیا مذہب کسی انسان کا اپنا نجی معاملہ ہے اس کا دل کہتا ہے کہ یہ مذہب اچھا ہے اس کا عقیدہ اچھا ہے وہ اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جنگ و جدال نہیں تھا لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کی آزادی کے قریب قریب انگریز نے جنگ و جدال اور نفرت کے بیج کو بویا کہ اس مذہب کے ماننے والے ہم کسی دوسرے مذہب کے ساتھ نہیں رہ سکتے ان کا بیج بویا ہوا آج اپنے برگ و بار ایک درخت بن گیا ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت رات ہے ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ ہمارے اس ملک میں جہاں بے شمار قومیں آباد ہیں کوئی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے کوئی نہیں کہتا کوئی کرسچن کہتا ہے کوئی مسلمان کہتا ہے اور قبائلی زندگی میں تو خدا جانے کتنے مذہب ہیں اتنے مذہبوں کے ساتھ اس ملک کے اندر اگر ہمارا ملک بغیر پیار و محبت کے چلے گا تو برباد ہو جائے گا ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہمارا ملک محفوظ رہ سکتا ہے اور وہ ہے پیار و محبت ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا جمعیت علماء ہند کو ضرورت قومی یکجہتی کے پروگرام کرنے کی اسی لیے پڑ رہی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ دشمنی قتل و غارت گری لوٹ مار سر چڑھ کر کے بول رہی ہے اور حکومت اپنی جگہ کے اوپر خاموش ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اور آگ اگل رہے ہیں حکومت کہ چشم و ابرو کے اشارے پر ہو رہا ہے کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو مارا ہے ہم ہندو مہا سبا کے لوگ ہیں اور ہم اسی طرح ماریں گے ویڈیو کے اوپر ایک بے قصور آدمی کو ملازم کو مزدور کو بلایا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے کرشچنوں کے گرجا گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے اور حکومت وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم انہیں تین طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں ان کی زبان بند ہے وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ہم کرا رہے ہیں ہمارا ملک ہے ہماری طاقت ہے ہماری حکومت ہے ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ہندو ماترم کہنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی کوچے کوچے خون بہانے والی آگ لگانے والی چیز ہے لوگ یہ کہتے ہیں جو ستر سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیس کروڑ مسلمان اور چھ کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے یعنی بیس کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے چھ کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کسی اور نے نہیں پیا ہے جمعیت علماء ملک تو ملک تو برباد ہو جائے گا یہ تو فیصلہ کل کرے گا آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا اکثریت کا بھی بہے گا اقلیت کا بھی بہے گا جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی بربادی بدامنی دشمنی کی طرف لے کر چلتی ہے وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے ملک کے وفادار کی آواز نہیں ہے جمعیت علماء ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے ہمارے بزرگوں نے سو سال کے اندر فرق پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا ایک انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے اپنوں کی گالیاں سنی لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی آگ لگا دیں گی قومی ایکتا ہم نے ہم نے یہ بات ملک کی آزادی سے پہلے کہی تھی ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی وہی بات کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت نفرت کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور آج نفرت کے جھنڈے کو کون اٹھائے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پر خاموش ہیں تو وہ حکومتیں اپنے ملک کی جڑ کھود رہی ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں ہماری بات کون سنتا ہے اور کون نہیں سنتا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہم اپنی بات کہتے ہیں اور ہم اسی بات کو ملک کے لیے ضروری سے ہمارا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے کوئی سیاسی کردار نہیں ہے پارلیامنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ہمیں ایک کوڑی کے برابر بھی کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بھام سیف صاحب میرے کرم فرما ہے میرے تعلقات بھی ہیں میں کبھی الیکشن کی بات نہیں کرتا ہوں اسی لیے میں کبھی یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ مشینوں کے جیت گئے مشینوں سے چولہے بھاڑ میں جائے ہمیں کیا لینا ہے بابا جس کو الیکشن لڑنا ہو جائے جائے کہے کہ اس طرح مت کرو اس طرح مت کرو اس طرح کرو اس طرح نہ کرو ہمارا پارلیامنٹ اور اسمبلی کی الیکشن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جمعیت علماء ان کا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر حکومت سیکولر حکومت ہونی چاہیے بس موجودہ حکومت اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دستور کو بدل دیں اور وہ دفعات جو کسی مذہبی اقلیت کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہیں آزادی کے ساتھ اس کو بدل ڈالے نکال دیں ابھی یہ طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہت اللہ کی کرپا ہے عنایت ہے اگر نہیں ہے لیکن اگر خدا نخواستہ آ گئی ہم جو سیکولرزم کو ضروری سمجھتے ہیں وہ صرف اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم بحیثیت ایک مذہبی اقلیت کے ہندوستان میں اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم ہی میں زندہ رہ سکتے ہندو اسٹیٹ بنے گا تو نہیں رہے گا اسلام ہماری مسجدیں ہمارے مدرسے ہماری تہذیب ہماری زبان ہمارا تمدن ہمارے امام باڑے ہمارے قبرستان کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی اگر رہے گی صرف اور صرف سیکولرزم کے اندر ہم اسی لیے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ حکومت اس کی اٹھے اور اس کی حکومت آئے ہمیں کوئی سے روکان نہیں ہے جمعیت علماء ان کا اپنا ایک نظریہ ہے اور یہ نظریہ اتنا مضبوط ہے ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی زندگی کو اس کے لیے کھپا دیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے یہ ملک اگر زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح زندہ رہے گا ورنہ یہ ملک ختم ہو جائے گا وہ ملک ہمارا ہے ہماری قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے میں کہتا ہوں کہ صرف کانگریس نہیں اس ملک کی کسی بھی پارٹی کے پاس وہ قربانیوں کی تاریخ نہیں ہے جو جمعیت علماء کے پاس ہے جمعیت علماء ہند کانگریس کے پاس کیا ہے کانگریس تو بنی ہے اٹھارہ سو تراسی کے اندر ایٹی تھری کے اندر پہلا اجلاس اس کا اٹھارہ سو پچاسی میں ہوا ہے علماء کا زندگی ملک کی آزادی کے لیے وہ اٹھارہ سو تین سے شروع ہوئی ہے جس دن انگریز نے یہ دعوی کیا تھا دلی کے اندر کہ حکومت بادشاہ سلامت کی خلق خدا کی لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اس دن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک آج غلام ہو گیا اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے یہ پہلی آواز تھی ملک کے اندر آزادی کی اور مولانا نے اس کے بعد کام کیا بڑی قیمت ادا کرنی پڑی آپ کو اپنی تاریخ آبا و اجداد کی معلوم نہیں ہے مولانا کی جائیداد خاندانی ساری انگریز نے قرق کر لی ان کو زہر دے دیا وہ اندھے ہو گئے ان کو شہر سے نکال دیا پھر کچھ لوگوں نے سفارش کی مگر وہ ایسا مرد مومن تھا ہر چیز برداشت کی مگر اپنے اس اسٹینڈ اور موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا بلکہ جب تک زندہ رہا اپنی خاندان اور اپنے شاگردوں کے اندر اس روح کو پھونکتا رہا وہ سن اٹھارہ سو چوبیس میں ان کا انتقال ہوا انہی کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور انہی کے متوسلین میں سید احمد شہید بریلوی ان دونوں نے جھنڈے کو اٹھایا اور سن اکتیس اٹھارہ سو اکتیس میں پہلا جہاد بالا کوٹ کے میدان میں ہوا ابھی تک کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا پھر جب وہاں شکست ہو گئی تو دوسرا جہاد اٹھارہ سو ستاون میں آ کر کے جس میں حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی پیرزا میں شہید آدی امداد اللہ یہ لوگ تھے اسی خان وادے کے لوگ تھے انہی کے خوشہ چین تھے انہی کے شاگردوں کے شاگرد تھے انہوں نے دوبارہ یہاں آ کر کے دلی میں مراد آباد میں میرٹھ میں سہارنپور میں پنجاب میں سنبل میں ایک آگ لگا دی یہ الگ بات ہے کہ پھر یہاں بھی آ کر کے ہار گئے انگریز طاقت پکڑ چکا تھا ابھی تک کہیں کوئی وجود نہیں ہے اب ضرورت تھی اٹھارہ سو ستاون کے اندر معرخ کہتا ہے تاریخ ہے روح روشن مستقبل روشن مستقبل ان کتابوں کو اب کوئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کتب خانوں کے اندر ہیں انہیں پڑھو صرف دلی کے اندر سن سن ستاون کے اندر تینتیس ہزار علماء کو پھانسی دی گئی ہے یہ مسلمان کی تاریخ ہے ابھی تک کوئی وجود نہیں تھا اب ضرورت تھی کہ فیکٹری بنائی جائے جہاں مجاہدوں کو پیدا کیا جائے مجاہد تو ختم ہو گئے اور انجام یہ ہوا کہ باپ مر گیا پھانسی دے لگ گئی اور اولاد یتیم گھر سے باہر اس لیے کہ ماں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اب وہ اولاد جس کا باپ انگریز کی دشمنی میں سولی پر لٹک گیا اسی کی اولاد کو انگریز ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دو ہم اس بچے کو پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے مفت اور اس کو عالم بنا کر کے ہم ملازمت دیں گے اسکول میں پڑھائیں گے اور ماں اپنی چھاتی پر پتھر رکھ کے اپنی اولاد کم از کم یہ تو بچ جائے گا ہم مر جائیں گے مر جائیں گے بھوکے جب عام معافی کا اعلان ہوا تو اب حضرت نانوتوی اور حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا حضرت حاجی صاحب تو پہنچ گئے تھے مکہ معظمہ انہوں نے بالکل اسی طریقے پر اولاد ہمیں دو ہم لکھائیں گے مفت پڑھائیں گے مفت رکھیں گے مفت کتابیں مفت دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے مرنے والا اپنے ملک کے لیے وفادار بنائیں گے بالکل اٹھارہ سو ستاون کے نو سال کے بعد دارالوم دیوبند کی بنیاد اسی طرح رکھی ہمیں دو ہم مفت رکھیں گے مفت کھلائیں گے مفت پہنائیں گے مفت پڑھائیں گے اور جو باپ اپنے ملک کی وفاداری میں جان دے دیا اس نے اور سونی پر چڑھ گیا اس کی اولاد کو ہم ملک کے لیے آزاد کرانے والا مجاہد بنائیں گے چنانچہ بات ہو گئی اللہ نے قبول کیا اور بالکل اسی طرح میں یہاں کہتا ہوں انگریز کہتا تھا کہ ہم مفت پڑھائیں گے ٹھیک ہے اتنی بڑی حکومت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا یہ تو فقیر لوگ تھے بوریا نشین یہ کہاں سے کھلا دیں گے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اور آپ دس مرتبہ سوچو ان کے دل میں ان کے ہاتھوں میں خدا کی دی ہوئی طاقت تھی انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مدرسے کو چلاؤ اگر یہ مدرسہ زندہ رہے گا تم زندہ رہو گے تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی اور اگر یہ مر گیا مٹ گیا تم مٹ جاؤ گے ساری قوم نے اٹھا لیا ہندوستانی قوم تنہا ایک قوم ہے جو مدرسوں کو چلاتی ہے دنیا کی کوئی قوم مدرسے نہیں چلاتی ہندوستانی قوم مدرسہ چلاتی ہے بغیر گورنمنٹ کی امداد کے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اور وہی مدرسے زندہ بھی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے برباد ہو کے رہ گئے آج کی گورنمنٹ میں میں نے کل بھی اس کا بیان میں نے کہا کہ ارے بھائی کھایا ہے ہم تو پہلے کہتے تھے گورنمنٹ اگر کھلائے گی تو دگنا وصول بھی کرے گی ہماری اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے آج کھایا ہے دو مودی کی تصویر لگاؤ اپنے مدرسے کے اندر نہیں تو بند کر دو دروازے کو کیوں تم نے کھایا ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور ہم سے پہلے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا خیر جبھی تک ہے مدرسوں میں جب تک حکومت سے امداد نہیں اور اگر لے لی گئی تو لگتا ہے کہ خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے حد تک زندہ ہے مدرسے اور مسلمان ہی چلاتا ہے ساری دنیا میں عربوں سے مدرسے کے مسجد کے لیے چندہ دو دے دیں گے بھائی ایک دفعہ دینا ہے پچاس لاکھ دینا ہے کروڑ دینا ہے لے جاؤ مدرسے کے محتمیم کو تو جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو اسے تو پانچ لاکھ روپیے شام تک چاہیے اس کی سمجھی میں نہیں آتا عرب کے بھائی روز آنا کہاں سے پہنچے دارالعلوم کا بجٹ پینتیس کروڑ کا ہے تقریباً روز آنا محتمیم کو دس پندرہ لاکھ روپیے چاہیے بھائی کہاں سے آئیں گے میں کہتا ہوں تنہا دنیا کے اندر ایک مسلم ہندوستانی قوم ہے ساری دنیا میں چاہے جہاں رہتی ہو چاہے ہندوستان میں اپنی کمائی کا ایک حصہ مداری سے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دعا کی تھی اور مدرسے کی بنیاد آج تک وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے گھٹ نہیں رہی ہے اور کون دے رہا ہے پیسہ مسلمان دے رہا ہے اسی بنیاد کے اوپر زندہ ہے میں ایک مرتبہ دلی میں کانگریس گورنمنٹ تھی لوگوں نے ایک مدرسہ بورڈ بنایا اندرا جی کا زمانہ تھا اور آٹھ سو کروڑ اس کا بجٹ رکھا کہ ہم مدرسوں کو دینا چاہتے ہیں مدرسے جو امداد لیا کرتے تھے ایک صاحب ان کے ہتھے چڑھ گئے ان کو انہوں نے لیا اور ایسے ہی مدرسوں کو جمع کیا کہ جو مدرسے والے امداد گورنمنٹ سے لیتے ہیں چنانچہ صبح سے وہ میرے پاس بھی دعوت نام آیا اور تو سب لوگوں نے منع کر لیا مولانا رابع صاحب وغیرہ نے فرمایا کہ ہم نہیں جائیں گے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا جمیت علماء کی طرف سے چنانچہ میں نے پروگرام عجیب اتفاق میں اس دن بھول گیا کسی اور کام میں لگ گیا میرے پاس ایک صاحب کا وہ بھائی تم کہتے تھے جانے کے لیے آج ہی تو دن ہے میں نے ایک دم اپنا بریف کیس اٹھایا اور میں رکشا لے کر کے پہنچ گیا گاڑی جاتی تھی میں اس گاڑی سے وہاں پہنچ گیا سر صبح سے جو میٹنگ چلی تھی بارہ بجے تک وہ تو ہو چکی تھی میں پہنچا ایک بجے میں زہر کے بعد پہنچ گیا وہاں اسلامک کلچرل سینٹر کے اندر تو وہاں منسٹر لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے میری صورت دیکھ کر کے مجھے ایک صاحب نے بلایا کہ اسٹیج پر آ جاؤ اسٹیج پر آ گئے تھوڑی دیر میں میرا نام آ گیا تو میں نے میں نے یہی بات ان سے کہی کہ مدرسوں کے پس منظر کو دیکھیے کہ مدرسہ ہے کیا چیز میں نے ان کو بتایا جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ بتائی میں نے یہی تاریخ ان کے سامنے رکھی مدرسوں سے ایک ہزار نہیں دس ہزار مدرسے مگر مدرسوں کی روح وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی روح تھی آج آپ اس روح کے اوپر اس کے گلے کو گھوٹنا چاہتے ہیں آپ کیوں دینا چاہتے ہیں امداد ہم تو آپ سے امداد نہیں مانگتے میں نے کہا کہ آپ غلط تصور کر رہے ہیں مدرسہ اور مسجد ہمارا دین ہے ہماری دنیا نہیں ہے اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے اگر قرآن پڑھا جاتا ہے مدرسوں میں پڑھنا سکھلایا جاتا ہے ہم آپ سے اپنی مسجد کے لیے امداد دینا آپ کیوں ہمیں امداد دینا چاہتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے اگر آپ ہمیں دو پیسے دیں گے تو ہم سے دس پیسے وصول کریں گے وہ کہنے لگے کہ نہیں کریں گے میں نے کہا آپ کی بات کے اوپر میرا بھروسہ ہے مگر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن کے اندر دو سال باقی آئیں کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ دو سال کے بعد الیکشن آئے گا تو کانگریس ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گی میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے گارنٹی آپ تو دو سال کی بھی گارنٹی نہ اور میں بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ قیامت تک میں مدرسوں کو اسی طریقے پر چلاؤں گا تو بتائیے میری آپ سے کس طرح مسالات ہو سکتی ہے مسالات ہوں گی اس لیے میں تو آپ سے دو کوڑی کی بھی چیز نہیں لینا چاہتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی آج بھی مخالف ہے اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے جسے کھانا ہے حرام کھائے آپ سے ہم نہیں رہتے نعرے تقبیر مجھے اگلے دن میری اس تقریر کے خلاصے کو انہوں نے میڈیا کے اندر نہیں آنے دیا اگلے دن اندرا جی نے ان سے کہا کہ بھائی کس تم نے بھیڑ بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا اس پروگرام کو ختم کرو وہ پروگرام ختم ہو گیا اتفاق سے میں کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب کے کام سے کپل سبل وزیر تعلیم دے میں ان کے یہاں پہنچا ہوں ان کا کام لے کر کے وہ مجھے لے کر کے بیٹھ گئے بھائی کیوں مخالفت کرتے ہو اور کیا ہے ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں دیکھیے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ کی کانسٹیٹینسی میں کتنی مسجدیں کا مجھے تو معلوم نہیں میں نے کہا اچھا ہندوستان میں ایک لاکھ مسجدیں ہوں گی کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی میں نے کہا کہ مجھے ہر مسجد کے لیے ایک امام اور ایک معذن چاہیے اور ہر مدرسے کے لیے ایک مفتی چاہیے آپ مجھے دے دیجیے کہ میں تو نہیں دے سکتا ہوں میں نے کہا صحیح بات ہے ہماری اسی ضرورت کو یہ مدرسے پورا کرتے ہیں آپ ہم سے یہ کہیے کہ ہم کالج بنا دیں ہم آپ کو کالج بنا کے دے دیں گے آپ ہم سے کہیے آئی ٹی او بنا دو ہم آپ کو آئی ٹی او بنا دے دیں آپ ہم سے کہیے یونیورسٹی بنا دو ہم آپ کو یونیورسٹی بنا کر کے دے دیں آ کہنے نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لیے پلیٹ فارم بنائے میں نے کہا ہماری آپ سے مصالحت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہم نہیں کریں گے مدرسے ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے مدرسے ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں ہمارے پاس امانت ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے خود چلائیں گے ہم آپ سے بھیگ رہے جو بھیگ مانگنا چاہتا ہے بھیگ لے آپ دیجیے اس کو ہم نہیں مانگتے بات ختم ہو گئی میرے بھائی ہماری زندگی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمان اگر زندہ رہے گا اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گا اور اگر اس کا مذہب چھنتا ہے تو اس سے پہلے مسلمان قوم ختم ہو جائے بغیر مذہب کے مسلمان قوم نہیں رہے گی ہمارا ایمان ہے اور ہمارے مذہب کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے سیکولرزم کے اندر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی بی جے پی گورنمنٹ ادھر بڑھنا چاہتی ہے آپ نے سنا ہوگا راجنا کا بیان کہ ہماری سیٹیں دو سو تراسی یا چھیاسی ہیں ہم اس نشانے پر چل رہے ہیں کہ ہماری تین سو اسی سیٹیں ہوں کیوں جب تک ہم وہاں نہیں پہنچیں گے تب تک ہم ہندوستان کے سیکولر دستور کو ہندو اسٹیٹ کا دستور نہیں بنا سکتے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے گجرات کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ اول تو انشاء اللہ انیس کے الیکشن میں گورنمنٹ نہیں بنے گی بی جے پی کی انشاء اللہ اور اگر خدا نخواستہ بن گئی تو دو سو تراسی نہیں اگر پچاس سیٹیں بھی کم ہو گئیں تو بغیر کسی کے لیے ہوئے گورنمنٹ نہیں بنے گی بالوں پر جل اٹھیں گے ختم ہو جائیں گے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کے بالوں پر رہیں یا جلیں جو جی چاہے ہو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ اور ملک کا دستور بھی محفوظ رہے گا ملک کا دستور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے ملک کا دستور جمعیت علماء کا بنایا ہوا دستور ہے دنیا نہیں جانتی جب ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا تقسیم ہونے سے پہلے جمعیت علماء صدر تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب <coughs> برابر کانگریس سے گاندھی جی سے موتی لال نہرو سے پھر جواہر لال نہرو سے لکھ لکھ کر کے ہمارے پاس دستاویز موجود ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے ہم سے وعدہ کرو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور ہوگا ہندو اسٹیٹ نہیں ہوگا اور یہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹیاں خطبہ صدارت برابر اعلان کرتے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کا تمدن مسلمانوں کا کلچر مسلمانوں کی مسجدیں مدرسے ایک فہرست ہے موجود ہے لکھی ہوئی ہر چیز محفوظ رہے گی ہم بار بار یہ عہد و پیمان کانگریس سے لیتے چلتے ہیں یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا بدقسمتی ہے ملک کی ہماری بدقسمتی ہے کہ آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا جب تقسیم ہوا ایک طاقت اٹھی کہ مسلمانوں نے اپنے ملک کو تقسیم کرایا اور اپنا حصہ اسلام کے نام پر لے لیا اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا اور گاڑی چلنے لگی جمعیت علماء ہند پکڑ کر بیٹھ گئی گاندھی جی کو پوری کانگریس گورنمنٹ کو جو بڑے بڑے لوگ تھے اور کہا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کا آزاد ہوگا ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کروں اگر ملک کے تقسیم پر دستخط کیے تم نے دستخط کیے ہم نے دستخط نہیں کیے مجرم تم ہو ہم مجرم نہیں جمعیت علماء ہند کی یہ آواز اتنی مضبوط اور جاندار آواز تھی کہ کانگریس پارٹی اس کے سامنے جھکی اور ملک کو سیکولر دستور میں ڈالائے جمعیت علماء ہند ہم اس دستور کو اپنا دستور سمجھتے ہیں اپنے ملک کا دستور سمجھ آج بدبختی ہے ملک کی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسی سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتی ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن حکومت اللہ کی ہے انشاءاللہ اللہ ان کی یہ مراد کبھی بر نہیں آ سکتی ان اللہ وہ ذلیل ہوں گے خوار ہوں گے اور ملک کا سیکولر دستور زندہ و جاوید رہے گا ہماری یہ کوشش ہے کہ میرے بھائی جہاں رہو جس طرح رہو امن و امان کے ساتھ رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو جمعیت علماء ہند تفریقے کی نفرت کی سیاست کو اپنے لیے ملک کے لیے اکثریت کے لیے اقلیت کے لیے بربادی کی چیز سمجھتی ہے ہمارا یہ کردار بھی نہیں ہے جمعیت علماء ہند مقدمات لڑتی ہے ہم مسلمانوں کی بھی مقدمات لڑتے ہیں ہندوؤں کے بھی لڑتے ہیں وہ لوگ جن کو پھانسی کی سزائیں ہوئیں وہ مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں جمعیت علماء ہند نے جس طرح کتنے مسلمان جو پھانسی کی سزا جن کو ہو گئی تھی ان کو آزاد کرائے پانچ ہندوؤں کو بھی پھانسی کی سزا سے آزاد کرایا ہے جمیت علماء کے نزدیک ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہے ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں ابھی جمیت علماء ہند نے اللہ کے فضل و کرم سے آسام کے اندر اڑتالیس لاکھ عورتیں جن کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی کہ ان کو ہندوستان کی شہریت کے حق سے محروم کر دیا جائے ہم کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے جب ہر طرف سے ہمیں مایوسی ہو گئی تو ہم نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہندوستان کے جو بڑے سے بڑے ماہر سے ماہر وکیل تھے ہم نے ان کو انگیج کر لیا کپل سبل سلمان خورشید ایک اور عورت اندرا وہ تو بڑی تیز عورت تھی بالکل ٹاپ کی وکیل ہے تنخواہ دار ہیں ہم نے ان کو جو ایک ایک گھنٹے میں پندرہ ایک گھنٹہ نہیں اگر انہوں نے عدالت کے کمرے میں پیر رکھ دیا تو پندرہ لاکھ روپیے طے ان کے ہم نے کہا کہ ہم کتنے کروڑ روپے ہمیں قوم سے بھیک مانگنی پڑے گی قوم بانج نہیں ہے ہم بھیک مانگیں گے ارے بھائی اڑتالیس لاکھ عورتیں اگر ہر ایک کے ساتھ دو تین ہی بچے ہوں گے ایک کروڑ آدمی میں نے کہا کہ ہندوستان دوسرا میانمار بنے گا اور ساری دنیا گی لوگ میانمار کو بھول جائیں گے وہ تو بارہ لاکھ ہیں یہ تو ایک کروڑ کون دنیا کا ملک ہے جن ان کو رکھ لے گا جس دن فیصلہ آنا تھا اس لیے کہ آسام کی گورنمنٹ تو کلیا میں گڑ پھوڑنا چاہتی تھی کسی کو پتا نہ چلے میں نے یہ طے کیا جس دن سے فیصلہ عدالت کے اندر کیس آئے گا اس سے ایک دن پہلے ہم ایک پریس کانفرنس کریں دلی کے اندر ہم نے کی اور آسام کے کچھ سیکولر مائنڈ ہندوؤں کو بھی بلایا اور پوری طاقت سے اتنی بڑی پریس کانفرنس یہ لوگ مجھ سے کہتے لگے ارے یہ تو پرائم منسٹر کیا بھی ایسی پریس کانفرنس میں نے کہا ہمارا مقصد ہے اور ہم نے اس پریس میں ساری دنیا کے پریس کو بلایا الیکٹرانک میڈیا کو بلایا اور ساری دنیا میں شور مچ گیا ہلچل مچ گئی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے اس کے خلاف آ سکتا ہے دو چار پانچ دن کے بعد فیصلہ آیا اور سو فیصد ہمارے حق میں آیا جمعیت علماء ہند میں کہتا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر پچیس لاکھ مسلمان عورتیں اور بائیس لاکھ ہندو عورتوں کو اس سے سکھ سویدھا ملی ہے جمع علماء ہند کا یہ کردار ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے ہم تو سب کی مصیبت کے اندر مدد کرتے ہیں آج بھی ہم ہم نے آسام کے یہ بہار کے وہ لوگ جو پچھلے مرتبہ ابھی دو دو تین مہینے پہلے سیلاب آیا اور اس کے اندر مرے میں نے یہ تاکید کر دی کہ بھئی آپ مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے کام کریں ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہم سو سے لے کر کے دو سو تک گھر جو ہماری صلاحیت ہے ہم بنائیں گے ایک گھر کے اندر ایک لاکھ بائیس ہزار روپیہ ہم خرچ کریں گے میں نے ان کے ان عورتوں کا انتخاب کیا ہے جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہیں باپ کا سایہ اٹھ گیا شوہر نہیں ہے ہم نے دو سو عورتوں کا انتخاب کر دیا اور میں نے اپنے آدمی کو بھیج کر کے کہا کہ ہر ایک کا اکاؤنٹ کھلوا لو اگر نہیں ہے اگر کھلا ہوا ہے تو ان کے اکاؤنٹ نمبر دو ہم پہلے مرحلے پر ہر عورت کے پاس چالیس ہزار روپیہ بھیجیں گے اور ان کو پانچ مہینے کی مہلت دیں گے خرچ کر لیں اس روپیے کو وہاں ہم پھر دوسری قسط بھیجیں گے جب وہ بھی تو ہم تیسری قسط بھیج کر کے ایک لاکھ بائیس تیئیس ہزار میں پورا کر دیں گے اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں علماء کے یہاں ہمارے ذہن کے اندر ہندو اور مسلمان الگ ہم نہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا کی وراثت ہے جو ہم تک پہنچی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائی جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا یاد رکھیے فرقہ پرستی کو آپ فرقہ پرستی سے کبھی نہیں بجھا سکتے اگر آپ چاہتے ہو کہ فرقہ پرستی کو دفن کرو تو آپ کو پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی تبھی آپ بھی زندہ رہو گے تبھی اکثریت بھی زندہ رہے گی آپ چاہے بازار میں ہیں چاہے دکان میں ہیں چاہے اپنی کھیت باڑی کے اندر ہیں اپنے باغیچے میں ہیں اپنے گاؤں میں ہیں اپنے شہر میں ہیں اپنے دکھ اور سکھ میں برادران وطن کو بلائیے ان کی گالیوں کو سنیے مگر پیار و محبت کے دامن کو نہ چھوڑیے ملک کی آبادی کے لیے یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس کے بغیر ملک آباد نہیں ہو سکتا میرے بھائی میں تو بہت بیمار ہوں ایک تقریباً آٹھ دس دن ہو گئے میں تو سبق میں بھی نہیں یا کل صبح پہلی مرتبہ دس دن کے بعد مسجد گیا تھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہاں آ بھی پاؤں گا ورنہ میری طبیعت خراب تھی میں مولانا حنیف صاحب کے حکم کی تعمیل میں کہ پہلے جو تاریخ رکھی تھی میں اس میں سعودی عرب کا ایک سفر پیش آ گیا کانفرنس میں اچانک میں وہاں چلا گیا اب اس کو میں نہ آتا یہ کسے ممکن تھا میں آیا خدا نے جو توفیق دی میں بولا میرے اندر طاقت نہیں ہے میں ان حضرات کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے علماء ہند کی آواز کے اوپر لبیک فرمائی اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ اس ملک کو آباد رکھے امین اللہ تعالی اس ملک کے اندر پیار و محبت کو پروان چڑھائے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرمائے آمین اور جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں اللہ انہیں خائب و خاصر اور ذلیل رسوا فرمائے آمین اور اللہ جمعیت علماء ہند کی بھی حفاظت فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا تو ہو گئی سب نے تو آمین کہہ دیا مولانا عبد الرحیم صاحب آپ آئیے آئیے آئیے جلدی آئیے کبھی چھوٹوں کی بات بھی مان لیا کیجیے آئیے تو مولانا آپ آپ کا لائیے ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں آپ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے <coughs> تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ دعا کے اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اے پروردگار ساری دنیا آپ کی محتاج ہے آپ کسی کے محتاج نہیں ہے اے اللہ نہ آپ کی کوئی ماں ہے نہ آپ کا کوئی باپ ہے نہ آپ کی کوئی اولاد ہے اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اے پروردگار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل فرمان اے اللہ ان کے اہل بیت پر ان کی ازواج متحرات پر ان کی آل پر بے حساب رحمت نادل فرما ان کے صحابہ پر بے حساب رحمت نازل فرما اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے الہ العالمین پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما اے پروردگار جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض سے سبک دوش فرما اے اللہ رزق حلال عطا فرما ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما حیا ایمانی عطا فرما اے پروردگار آنے والی نسلوں کو بھی دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اے الہ العالمین امن و امان کو قائم فرما اے اللہ ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما ہمارا ایمان ہے اے اللہ اپنے بندوں کے دل آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں آپ جس کے دل کو جدھر چاہیں پھیر دیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہر ایک کو دوسرے کی پیار و محبت پیدا فرما ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما جس طرح ہم ہمیشہ سے ہر جگہ پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اے اللہ پیار و محبت پیدا فرمائے اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کی کمر کو توڑ دے خائب و خاصر فرما زلیل و رسوا فرما اے پروردگار ہماری مدرسوں کی حفاظت فرما ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما اے پروردگار جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ تبلیغی جماعت کی بھی حفاظت فرما اے اللہ شر اور فتنوں سے محفوظ فرما اے پروردگار اختلاف کو دور فرما دے اے پروردگار ہم رات اور دن آپ کی رحمت کے محتاج ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے ہمیں معروم نہ فرما اے پروردگار آپ سننے والے ہیں آپ ہی بادشاہ ہیں آپ ہی در حقیقت ساری دنیا کو چلانے والے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز جن لوگوں نے جس طرح بھی اسی اجتماع کے اندر جتنی بھی مدد کی ہے حصہ لیا ہے اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دے اور اسی اجتماع کو اس صوبے کے لیے اس شہر کے لیے اپنے اس ملک کے لیے اے پروردگار رحمت کا سبب بنا اور شرور و فتن سے سب کو محفوظ فرما اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما ہماری آخرت کو بھی آباد فرما اے لال عالمین حسن خاتمہ میسر فرما اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ صلاحت والسلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا محمد وعلی علی و اصحاب اجمعین برحمت کے